بزرگوں جو اصلی چیز ہے وہ دکھائی نہیں دیتی اور جو دکھائی دیتی ہے وہ اصلی نہیں جو حقیقت ہے وہ دکھائی نہیں دیتی اور جو دکھائی دے رہا ہے وہ حقیقت نہیں بات اصل یہ ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں دنیا کے اندر بھی پھیلی ہوئی چیزوں میں کسی چیز کے وہ محتاج نہیں یہ بات الگ ہے کہ وہ چیزوں کو استعمال کریں لیکن کرنا ان کا اپنی قدرت سے ہے عزت کا دینا ذلیل کرنا اطمینان کا دینا پریشان کرنا زندہ رکھنا مارنا جلانا پالنا یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور اپنی قدرت کے ساتھ کرتے ہیں لیکن وہ کرنے والا اللہ تو دکھائی نہیں دیتا اور انسان کو دکھائی دیتی ہیں دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزیں تو انسان کا ذہن آنکھوں سے دیکھ کر یہ بنتا رہتا ہے کہ چیزوں سے ہو رہا لہذا پوری دنیا کے انسانوں کا ایک نظریہ ہے ہر زمانے میں وہ یہ کہ دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں سے زندگی کے بننے کا تعلق ہے اسباب ظاہریہ اور اشیاء مادیہ سے زندگیوں کے بننے کا تعلق ہے ہر زمانے کے انسانوں کا یہ نظریہ رہا فرون قارون حامان اور اس زمانے کے اکثر بیشتر آدمیوں کا یہ ذہن ہے کہ دنیا کی چیزوں سے زندگی بنتی انکار ہم دنیا کی چیزوں کا نہیں کرتے اور انکار نبیوں نے بھی نہیں کیا ظاہری اسباب میں لگنے کو نبیوں نے منع نہیں کیا ظاہری اسباب میں لگنا ہوگا خود اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام سے کہا انستا فل کا بھی نا ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ سیلاب آنے والا ہے تو کشتی بناؤ ظاہری سب میں لگایا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ علم نہ ہو سنا تھا لبو سم نے تو تم فال انتم شاہ رو ذریع کا بنانا اللہ نے سکھایا تاکہ ایک دوسرے کی زد سے بچے تلوار نہ لگے تو ظاہری اسباب میں خدا نے داؤد علیہ السلام کو لگایا نوح علیہ السلام کو لگایا اللہ خود کہتے ہیں اللہ نے زمین کو جو بنایا تمہارے لیے بنایا رب بنا ما خلق هذا بات سبحانك فقنا فتح النار یہ ساری چیزیں جو پھیلی ہوئی ہیں خدا نے بیکار نہیں بنائی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عہد میں تشریف لے گئے تو دو سرے پہن کر گئے تاکہ تلوار پوچھے نہ ہو آپ نے بھی ظاہری سبب اختیار کیا تو ظاہری اسباب کا اختیار کرنا یہ منع نہیں بلکہ جو منع کری وہ غلط ہے کاروبار کا کرنا بیوی بچوں کا پالنا مکان کا بنانا یہ غلط نہیں لیکن ایک ذہن غلط ہے وہ سمجھانا ہے ذہن یہ بن چکا کہ دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں میں لگیں گے تو زندگی بنے گی بس کسے سمجھو دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں میں اور ظاہری اسباب میں زندگیوں کا بننا یہ انسان کا تجربہ ہے خدا کا وعدہ نہیں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں دنیا کی پھیلی ہوئی چیزوں میں زندگیوں کا بننا ملک اور مال روپیہ پیسہ سونا چاندی عہدہ اور ڈگری اس میں زندگیوں کا بننا یہ انسان کا تجربہ ہے خدا کا وعدہ نہیں لہذا کبھی کبھی انسان کے تجربے کے خلاف بھی ہوتا ہے ملک اور مال میں سلیمان علیہ السلام کی داؤد علیہ السلام کی زندگی تو بنی قارون فرون حامان کی زندگی بگڑ گئی کھیتیوں میں انصاری صحابہ کی زندگی تو بنی لیکن کھیتیوں باغیچوں میں قوم صبا کی زندگی اجڑ گئی تجارت کی منڈیوں میں حضرت عبد کے عوف حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نبمین کی زندگی تو بنی لیکن تجارت کی منڈیوں میں شعیب علیہ السلام کے نافرمان قوم کی زندگی اجڑ گئی تو دنیا کے اندر کی ہوئی چیزوں میں زندگیوں کا بننا یقینی نہیں زندگی بن بھی سکتی ہے زندگی بگڑ بھی سکتی ہے گارنٹی والا راستہ نہیں ریگولر راستہ نہیں مشکوک راستہ ہے شک والا راستہ زندگی بن بھی سکتی ہے بگڑ بھی سکتی ہے کیونکہ خدا کا وعدہ نہیں دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں میں زندگیوں کا بننا انسان کا تجربہ ہے خدا کا وعدہ نہیں لہذا زندگی انسان کے تجربے کے خلاف بگڑ بھی سکتی ہے اب ظاہری اسباب کے اوپر غیبی اسباب ہیں روحانی اسباب ہیں حقیقی اسباب ہیں اس کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ زندگی بنے گی اگر انسان ریلیس بات اختیار کرے تو وہاں خدا کا وعدہ ہے کہ زندگی بنے گی اور وہ ریلیس بات کیا ہے دین ایمان اور امان دین ایمان اور امان صالحہ یہ ہے وہ غیبی اسباب جس پر خدا کا وعدہ ہے کہ زندگی بنے گی اور خدا وعدہ خلافی کرتا نہیں ان الله لا يخلف الميعاد ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہوگا اس کا یہ وعدہ ہے دین پر ایمان پر اور اچھے اعمال پر زندگیوں کا بنانا یہ طے ہے کچے مکان میں ہو آدمی یا پکے مکان میں ہو آدمی کالا ہو یا گورا ہو آدمی مالدار ہو یا غریب ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو جب دین ہوگا ایمان ہوگا امان ہوں گے تو اللہ زندگی بنائے گا یہ طے ہے اس کے خلاف کبھی نہیں ہوگا اگر اس کے خلاف ہوا تو اللہ پر جھوٹ کا الزام لگے گا اللہ جھوٹ بولتے نہیں یہ طے شدہ ہے کہ انسان کی زندگی کب بنے گی جب اس کے ایمان میں طاقت ہو اس کے اعمال اچھے ہوں اور اس میں دینداری ہو زندگی بنانے کا خدا نے وعدہ کیا برابر بنے گی نور علیہ السلام کے ماننے والے تھے تھوڑے لیکن ان میں ایمان اور اعمال تھا اللہ نے زندگی بنا دی ایسے ساری قوموں میں ایسے صحابہ جو پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے دانتوں سے پتے چاپتے تھے لیکن ان میں دین ایمان تھا تو اللہ نے ان کی زندگی بنا دی اور ان کے مقابل قیصر اور کسرا ان کے ہاتھ میں دنیا کا سارا ساز و سامان تھا لیکن اس میں دین ایمان نہیں تھا تو ان کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اجاڑ دی اور بگاڑ دی اچھی طرح سے سمجھ لیں لیکن اس میں ایک بات پر آدمی چکر کھا جاتا ہے وہ کیا خدا کا دستور یہ ہے کہ جو آدمی دین پر چلے ایمان والے راستے اور امال والے راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ شروع میں اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں سارے نبیوں کا سارے صاحب گئے یہ قصہ شروع میں آزمائش آتی ہے دین پر چلنے والوں اللہ کی طرف چلنے والوں اور آخر میں جا کے پھر اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرتے ہیں انعامات سے نوازتے ہیں پھر وہ انعامات قبر میں باقی رہتے ہیں حشر میں باقی رہتے ہیں جنت میں باقی رہتے ہیں ہمیشہ وہ آدمی انعامات پہ رہتا ہے مزے میں رہتا ہے لیکن شروع میں آزمائش ہے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں بیس سال تک آدمی کالی کے اندر رہتا ہے تب بجلی ملتی ہے کتنی گڈی بٹھاتا ہے کتنے آرام کو قربان کرتا ہے تب جا کے پچاس ساٹھ سال کی زندگی اس کی بنتی ہے کھیتی میں ہل چلانے میں تین چار مہینے کو تکلیف اٹھاتا ہے تب جا کے سومن کا دس من کا سومن اناج بنتا ہر جگہ شروع میں آدمی تکلیف اٹھاتا ہے تو آخر میں اس کا اچھا نتیجہ نکلتا یہی معاملہ اللہ کے یہاں ہے اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے جب یہ پکا اترتا ہے تو اللہ پھر اخیر میں انعامات سے نوازتا ہے اور جو آدمی دین ایمان کو چھوڑ کر غلط لائن پر چلا بے ایمانی پر چلا خود کاروبار رشوت دھوکہ غبن خیانت پر چلا مظالم پر چلا تو اللہ تعالیٰ اسے شروع میں ڈھیل دے دیتے ہیں وہ سمجھتا کہ اسی گزرے گی لیکن اخیر میں جا کر خدا پکڑتے ہیں اور ایسا پکڑتے ہیں کہ پھر اس کی پکڑ سے خدا کی دنیا کی بڑی بڑی مادی طاقتیں بھی نہیں بچا سکتی جو خدا کی پکڑ آ جائے اور مرنے کے بعد قبر کی زندگی بگڑی حشر کی بگڑی اور جہنم میں جا کر زندگی بگڑی دنیا میں کسی کی بنی کسی کی بگڑی اسے تو دیکھنے والے دیکھیں گے مرنے کے بعد زندگی کا بننا بگڑنا تو جو مر گیا وہ دیکھے گا جو یہاں ہے اسے معلوم نہیں ہوگا یہاں والے کو تو نبیوں کی بات پر اعتماد کرنا ہوگا آسمانی کتابوں پر اعتماد کرنا ہوگا اسے دکھائی نہیں دے گا جنت میں وہ نعمتیں ملیں گی کہ جس کا دنیا میں بہم و گمان نہیں ایسی نعمتیں خدا جنت میں دے گا دنیا کی ہر نعمت ختم ہونے والی جنت کی ہر نعمت باقی رہنے والی بڑھیا میں بڑھیا نعمت دنیا کی ہو موت تو ختم جنت میں باقی رہے گی موت آئے گی نہیں دنیا کی ہر نعمت ادنا قسم کی جنت کی ہر نعمت اعلیٰ قسم کی دنیا کے کپڑے میں میلے ہوتے ہیں جنت کے کپڑے میلے ہی ہوتے ہیں دنیا کا کھانا کھاؤ پیٹ میں جا کے گندا بنتا ہے جنت پہ کھانا کھاؤ پیٹ پہ گیا خوشبودار ڈکا نکلی کھانا ہزم خوشبودار پسینہ نکلا کھانا ہزم ہائی کوالٹی بھی دنیا کے اندر کی خوشبو مشق کی زیادہ سے زیادہ ختم ہونے والی اور یہ مشق کی خوشبو بہت تھوڑی جنت میں جو خوشبو ملے گی ایسی ہوگی کہ جنت کی حور اگر آسمان کی زمین کی طرف جھانک دے تو پوری دنیا میں خوشبو پھیل جائے حالانکہ پانچ سو برس کا راستہ ہے آسمان سے زمین تک کا ایک حور میں جب اتنی خوشبو تو چھوٹے میں چھوٹا جنتی کو ستر بہتر ہورے خدا دے گا وہ جنتی کے چاروں طرف جب بیٹھیں گی تو بتائیے خوشبو کے کتنے بھپکارے آ رہے ہوں گے پھر وہ خوشبو ہم دن اللہ کی زیارت ہوگی اس وقت وہ خوشبو اور بڑھے گی اسی طرح نور بڑھے گا دنیا میں زیادہ سے زیادہ روشنی سورج کی ہے جنت کی روشنی کا حال یہ ہے کہ جنت کی حور اپنی انگلی کا ایک پوروا زمین آسمان کے بیچ میں لٹکا دے تو چاند اور سورج کا دکھائی دینا بند ہو جائے گا جب ایک پورے میں اتنی چمک تو پورے اس کے بدن میں کتنی چمک ہوگی تو وہ حور جو ستر جوڑے پہنے گی اس میں کتنی چمک ہوگی جس جنتی پر یہ ساری روشنی نثار ہو رہی ہے نشاور ہو رہی ہے خود جنتی کے بدن کتنا نورانی ہوگا اس کی روح کتنی نورانی ہوگی پھر یہ نور ہر کے دن اللہ کی زیارت کے موقع پر بڑھتا چلا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا تو پھر اللہ کے خزانے میں کتنا نور ہوگا اللہ والارض ہم حساب نہیں لگا سکتے تو دنیا کی ہر نعمت ادنا قسم کی لو کوالٹی اور جنت کی ہر نعمت اعلی قسم کی ہائی کوالٹی تو دو باتیں ہوئی جنت کی ہر نعمت باقی رہنے والی جنت کی ہر نعمت اعلیٰ قسم کی اور جنت کی ہر نعمت کی کوانٹٹی بھی زیادہ ہوگی کوالٹی بھی ہائی کوانٹٹی بھی زیادہ تعداد اور مقدار بھی زیادہ ادنا سے ادنا درجے کی جنتی کو ستر ہورے ہر ہور کو ستر جوڑے بتاؤ کس کی بیوی ستر جوڑے ہے دنیا میں خدمت گزار اسی ہزار چھوٹے میں چھوٹے جنتی کے دنیا کے اندر اپنی ذات کی خدمت کے لیے اسی ہزار خدمت گزار کسی کے نہیں ہوں گے وہاں چھوٹے میں چھوٹے جنت کے لیے یہ ہوگا ایسی نعمتیں جس کی کوئی حد نہیں وہ کامیابی ہمیشہ باقی رہے گی اگر ایمان اعمال اور دین پر ہی آدمی چلا وہ مرنے کے بعد والی کامیابی یہاں دکھائی نہیں دیتی مستا بے پون کلائے المقربون مقرر في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين سونے کے تار کے جڑے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے جنتی بیٹھے ہوں گے یتوب علیہم بلان محمدون بأكواب وأماريق وكأس معين چھوٹی عمر والے خدمت گزار گلاس کے لیے پھرتے ہوں گے شراب کی گلاس حلال شراب حرام نہیں دنیا کی حرام وہاں کی حلال یہ لیے پھرتے ہوں گے پلا رہے ہوں گے يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وہاں کی شراب پی کر سر میں چکر نہیں آئے گا بکواس نہیں کرے گا وفاتحت مما يتخيرون جو ان سے پھل کو چاہو پسند کر دو بلا میں جون سے پرندے کا چاہو گوشت کھا لو بہور کا انسان متون اور بڑی آنکھوں والی خوبصورت بیویاں ایسی جیسے چھپے ہوئے موتی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم يتمسن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان عورتوں کو کسی انسان نے یا کسی جنات نے چھوا نہیں ہوگا سب سے پہلے اگر ہاتھ لگے گا تو اس جنتی کا لگے گا کہ انہ انہ لیا والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان موتی اور منگے جیسی عورتیں ہوں گی فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وہ عورتیں خوبصورت بھی ہوں گی اور خوب سیرت بھی ہوں گی چہرہ مہرا بھی ان کا ایسا اچھا ہوگا کہ آدمی کا جی لگے گا اور اخلاق بھی اتنے اچھے ہوں گے کہ آدمی کا جی لگے دنیا میں بعض مرتبہ عورت کا چہرہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن مزاج اس کا بہت خراب ہوتا ہے بات بات پر چڑ جاتی ہے چہرہ دیکھو تو پریوں جیسا اور مزاج دیکھو تو چڑیل جیسا دنیا میں ایسا ہوتا ہے اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مزاج تو بڑا اچھا بڑی خدمت گزار بہت راحت پہنچانے والی بات ماننے والی کتاب گزار لیکن چہرہ اس کا ایسا ہے دنیا کو پسند نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہاں پر دونوں لائن کی راحت چہرے کے اعتبار سے بھی اور اخلاق کے اعتبار سے بھی یہ سب کی قیمت کیا ہے اس بات پر ملے گی کتنے پاؤنڈ میں جنت ملے گی کتنے ڈالر میں ملے گی وہاں پر ساری دنیا کا سرمایہ خدا کے یہاں مچھر کے اوپر کی حیثیت نہیں رکھتا کوئی قیمت نہیں اس کی یہ سارا بدلہ کہیں کا ہوگا جزا امبیما کانو یا دنیا میں جو عمل کیا ہوگا یہ اس کا بدلہ ہوگا عمل تو فرشتے بھی کرتے تم کو ایک ہور نہیں ملے گی عبادت دس دس ہزار سال سے کر رہے ان کو ایک ہور نہیں ملے گی فرشتوں کو ہاری عمل کرنے سے جنت نہیں ملتی بدلا نہیں ملتا بلکہ عمل کرنے میں خاص شان ہوتی ہے اور وہ شان کیا ہے اپنی طبیعت کے خلاف اللہ کے حکموں کا پورا کرنا مجاہدے کے ساتھ اس نے انسان کو فرشتوں سے آگے کر دیا اور اس بات نے انسان کو خدا کا خلیفہ بنایا فرشتہ دس ہزار سال عبادت کر کے خدا کا خلیفہ نہیں بنا لیکن یہ انسان بنا کیونکہ فرشتہ دس ہزار سال عبادت کرتا ہے اسے کوئی زیادہ نہیں نہ نیند ہے نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے نہ تھکن ہے نہ کھانا نہ پینا نہ بیوی نہ بچے اس کا تو کام ہری بات ماننا ہے لیکن انسان کا کام ہے بات کا ماننا اپنی طبیعت کے خلاف مجاہدے کے ساتھ صبح نماز پڑھے گا تو نیند قربان کر اصل کی نماز پڑھے گا تو دکان کے گاہکوں کو قربان کر گے زکات دے گا تو مال قربان کر دے روزہ رکھے گا تو بھوک اور پیاس اور بیوی کی خواہش کو دبا گا حج کرے گا تو وطن کی خواہش کو دبا گا اللہ کے راستے میں پھرے گا تو سارے خواہشات کو دبا کر پھرے گا نماز کی طرح جان لگانی پڑتی ہے اللہ کے راستے میں زکات کی طرح مال لگانا پڑتا ہے اللہ کے راستے میں روزے کی طرح تقاضے دبانے پڑتے ہیں اور حج کی طرح وطن قربان کرنا پڑتا ہے یہ ساری باتیں اللہ کے راستے میں ملتی ہیں اس قربانی پر یہ انسان ترقی کر کے فرشتے سے آگے بڑھ جاتا اور اس قربانی پر اللہ کی طاقت اس انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے یہاں تک کے فرشتوں تک سے خدا نے سجدہ کرا دیا انسان کے سامنے خدا کی طاقت ساتھ ہو گئی خدا کی طاقت ساتھ ہو گئی بیڑا پار ہے تو میں نے کیا یہ سب کچھ ملا یہ سب کچھ کہیں پر ملا عمل کرنے پر ملا لیکن وہ عمل اپنی طبیعت کے خلاف مجاہدے کے ساتھ اس پر ہے ساری ترقی میری جان چلی جائے کا نہیں توڑوں گا طریقہ نبی کا نہیں چھوڑوں گا صحابہ پتھر باندھیں گے جانتوں سے بچے چبیں گے لیکن نبی کی بات تو نہیں چھوڑیں گے اللہ کی بات تو نہیں چھوڑیں گے ابراہیم علیہ السلام نے بھی ثابت کیا کہ اے اللہ میں میں تو آگ جل سکتا ہوں حکم تیرا نہیں جلا سکتا تو اللہ نے بھی بتا دیا میرے بندے ابراہیم جب میرے حکم کو بھی جلاتا تو میں بھی میرے کو نہیں جلاتا کیونکہ آج جو ہے یہ بننے کے بعد خدا کے قبضے سے نکل نہیں گئی ہر مخلوق جیسے بننے میں خدا کی محتاج بننے کے بعد باقی رہنے میں بھی خدا کی محتاج تاثیر دکھانے میں بھی خدا کی محتاج اور ختم ہونے میں بھی خدا کی محتاج ہر مخلوق ہر لائن میں خدا کی محتاج اور خدا کسی لائن میں کسی مخلوق کا محتاج نہیں وہ ہے قادر مطلب تو آگ جب بن گئی یہ مطلب نہیں کہ خدا کے قابو سے نکل گئی وہ جلایا ہی کرے گی نہیں اللہ نے کہا میں چاہوں گا کہ جلائے گی چاہوں گا نہیں جلائے گی انسان کا معاملہ ایسا نہیں انسان نے پستول بنائی اس کے ہاتھ سے نکل گئی دشمن کے ہاتھ میں جلی گئی اسی پستول سے بنانے والے کو ٹھنگ کر کے مار سکتا ہے یہ کہہ رہے میں نے بنائی بھرا میرے کو کیسے مارے گی مرگ رہے گا پچاس آدمی ریلوے کا انجن بنایا وہ انجن گاڑی کو لے کر آ رہا پچاس آدمی نے سوچا ہمارے ہاتھ کا بنا ہوا انجن بھلا ہمیں کیسے مارے گا پٹڑی بنا کر کھڑے ہو گئے تو ان شاء اللہ ان کے اوپر سے گزر جائے گا سب مر جائیں گے ایٹم بم بنایا جرمنی والوں نے دشمن پر ڈال اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بن جانے کے بعد تمہارے پاس نکل گیا سب سے پہلا ایٹم بم جو استعمال ہوا وہ جرمنی کے دوست جاپان پر استعمال ہوا خدا نے بتایا تمہارا جوتا تمہارے سر میں کرنے والی ذات اللہ کی کرنے والی ذات اللہ کی دنیا کے بھیڑے میں نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ انسان میں طاقت فرشتے سے زیادہ آئے گی بشرطے کہ اللہ کی طاقت ساتھ ہو پر اللہ کی طاقت ساتھ تب ہوگی جب یہ اللہ کی بات کو مانے اپنی طبیعت کے خلاف مجاہدے کے ساتھ پھر اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی تو فرشتے بھی جھک جاتے ہیں اسے انسان کے سامنے اللہ کی طاقت ساری طاقتوں پر غالب طاقت کی دو قسمیں ہیں ایک بنی ہوئی ایک بنانے والے کی بنی ہوئی طاقت کو مخلوق کہتے ہیں ایک طاقت وہ ہے جس پر مخلوق کا نام آیا اور ایک طاقت وہ ہے جو اللہ کی ذات میں ہے مخلوق والی طاقت مجبور ہے اللہ کی ذات والی طاقت غالب ہے اللہ کی ذات والی طاقت استعمال کرنے والی ہے مخلوق والی طاقت استعمال ہونے والی ہے چاہے زندگی بنانے پر استعمال کرے چاہے زندگی بگاڑنے پر استعمال کرے ہاں اس کی بات ضرور ہے کہ مخلوق والی جو طاقت ہے یہ آپس میں ایک دوسرے سے چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے لیکن خدا کی طاقت کے مقابلے میں سب چھوٹی ڈنڈا ایک طاقت اس سے بڑی طاقت تلوار اس سے بڑی طاقت پستول اس سے بڑی طاقت مشین گن اس سے بڑی طاقت بوم اور اس سے بڑی طاقت ایٹم بوم بس دنیا آگے یہاں رک گئی انسان کے ہاتھوں سے بنی ہوئی طاقتوں میں بڑے میں بڑی طاقت ایٹم بم لیکن اللہ نے بعض مخلوقات ایسی بنائی جس میں انسان کا ہاتھ نہیں لگنے دیا یہ تو ساری وہ طاقتیں بتائی جس میں انسان کا ہاتھ لگا انسان کا ہاتھ لگائے بغیر اللہ نے بہت سی طاقت بنائی جو ایٹم بم سے بڑی طاقت ہے آسمان اور سورج ایٹمی طاقت سے توڑ نہیں سکتے تو آسمان بڑی طاقت سورج بڑی طاقت زمین پانی اور ہوا بھی بڑی طاقت اس لیے کہ زمین میں زلزلہ آ جائے پانی میں سیلاب آ جائے ہوا میں طوفان آ جائے تو ایٹمی طاقت سے اسے روک نہیں سکتے تو معلوم ہوا ایٹم بم سے بڑی طاقت زمین آسمان پانی ہوا اور سورج ایٹم بم سے بڑی طاقت خدا نے بنائی اور ایک مخلوق ایسی بنائی جو زمین آسمان سے بھی بڑی طاقت والی ہے وہ ہیں فرشتے فرشتے زمین آسمان سے زیادہ طاقت والے اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے اور زمین آسمان ٹوٹ چاٹ کے ختم فرشتے کی اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے تو ایٹم بم سے بڑی طاقت تو زمین آسمان زمین آسمان سے بڑی طاقت فرشتے اور فرشتوں سے بڑی طاقت وہ ہے فرشتوں سے بڑی طاقت والی مخلوق وہ انسان ہے جس انسان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرا دیا اور جس انسان کو خدا نے اپنا خلیفہ بنا دیا انہیں خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں اور وہ یہ انسان ہے تو انسان فرشتے سے بڑی طاقت ہے بشرطے کہ یہ انسان خدا کے خلیفہ ہونے کا حق ادا کرے یعنی اللہ کی بات کو مانے اپنی طبیعت کے خلاف مجاہدہ کر کے تو یہ انسان فرشتوں سے بڑی طاقت بنے گی خدا کی طاقت اس کے ساتھ ہو گئی یہ اپنی ذات سے انسان کمزور ہے خود کا انسان ضعیف ہے لیکن انسان میں طاقت آتی ہے جب اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہو جائے اور اگر اس انسان کے خلاف ہو جائے خدا کی طاقت تو پھر یہ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل ہے خدا کی طاقت انسان کے خلاف کم ہوتی ہے جب انسان اپنی طبیعت پر چلتا رہے خدا کے حکموں کو نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پر من مانی پر جی چاہی پر چلتا رہے حکم خدا کا توڑ دے دے طریقہ نبی کا کا چھوڑ کیونکہ حکم خدا پورا کرنا طریقہ نبی کا پورا کرنا اس میں ذرا مجاہدہ پڑتا ہے تکلیف داری بڑھتی ہے اس تکلیف سے بچنے کے لیے مجاہدے سے بچنے کے لیے اس نے حکم خدا کا توڑا طریقہ نبی کا چھوڑا کیونکہ نبی کے طریقے پر اگر آتا ہے تو سوسائٹی میں انفٹ ہو جاتا ہے اگر نبی کے طریقے پر آتا ہے تو سودی کاروبار رشوت کو ختم کرنا پڑتا ہے تو آمدنی کم ہو جاتی ہے تو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو اس تکلیف اور مجاہدے سے بچ کر یہ انسان اپنی طبیعت کے موافق چلا تو وقتی طور پر اسے مزہ آ گیا پیسے بھی بڑھ گئے کھانا بہت اچھا ملا لیکن خدا کی طاقت اس کے خلاف ہو گئی اس انسان کے خلاف خدا کی طاقت ہو گئی تو یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہو گیا تو یہ انسان اگر خدا کی نہیں مانتا تو جانوروں سے زیادہ بدتر ہوگا اور خدا کی طاقت اس کے خلاف ہوگی اور جب خدا کی طاقت انسان کے خلاف ہوگی تو شروع میں تو خدا ڈھیل دیتا رہے گا فرون قارون حامان کو بھی ڈھیل دی اور ہر برے آدمیوں کو خدا ڈھیل دیتا رہے گا ڈھیل دینے تک تو انسان کو پتا نہیں چلتا لیکن جس دن اللہ تعالی کی پکڑ آئی تو دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت خدا کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی جب تک ڈھیل دے جب تک تو پتا نہیں چلتا پھر اور قانون ہمارے کو پتا نہیں چلا پتا نہیں کیا کیا ڈینگے مارتے رہے لیکن جس دن فرعون کی پکڑ آئی تو خدا کی پکڑ سے اس کی حکومت نہیں بچا سکی قانون تو اس کا مال نہیں بچا سکا حامان تو اس کی وزارت نہیں بچا سکی جب اللہ کی پکڑ آئی اور آج کل کے زمانے میں بھی پندرہ سال ہو گئے ایک ملک کا بڑا عہدے دار اس کے ہاتھ میں اٹھی طاقت تیس ملکوں سے معاہدے ہر ملک کہتا ہے ہمارے پاس صدر کی اتنی طاقت بھلا ہمیں کون چھیڑ سکتا ہے صدر صاحب ہماری حفاظت کر دیں ان کے ہاتھ میں ایٹمی طاقت ہے اور وہ صدر صاحب ہی کہتے ہیں میری ایٹمی طاقت ہے میں تمہاری حفاظت کروں گا چلتی رہی وہ حفاظت اللہ جھیل دیتے رہے نارمل حالات میں پتا نہیں چلتا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا آ گیا پکڑ کا دن جب پکڑ کا دن آتا ہے تو وہ آدمی اپنے بنگلے سے نکلا کالے گوروں میں تقریر کرنے جوڑ سارا حفاظت کا پورا انتظام فوج پولیس کا چلا ڈیڑھ دو منٹ کے بعد پستول کی ایک گولی آئی اس صدر کو لگی اور فوراً مر گیا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے اتنی طاقت رکھنے والے صدر تیس ملکوں کی تو کیا حمایت کرے گا ارے پستول کی ایک گولی سے تیری ایک بھی طاقت تجھے بچا نہ سکی تو تیس ملکوں کی کیا حمایت کرے گا تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کرنے والی اللہ کی ہے حفاظت اس کی ہوگی زندگی اس کی بنے گی جس کی اللہ بنا اور زندگی اس کی بگڑے گی جس کی اللہ بگڑے گی دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والی ذات اللہ کی ہے ملک اور مال روپیہ اور پیسہ سونا اور چاندی دکان اور کھیت ڈالر اور اس سے کچھ نہیں ہوتا کرنے والی ذات اللہ کی ہے ان چیزوں کو اللہ استعمال کرتا ہے دنیا کی ہر چیز کو اللہ استعمال کرتا ہے جو کرتا ہے وہ طرح سے کرتا ہے جب وہ زندگی بنانے پر آتا ہے تو ہر سور پر مکڑی سے جالا کرواتا ہے اور ندیوں کے سردار کی حفاظت کرتا ہے جب وہ سارے مکے والے مارنے کو تیار ہیں جب وہ حفاظت کرنے پر آئے تو مکڑی سے جالا تنوا کر سارے شور میں ندیوں کے سردار کی حفاظت کر سکتا ہے اور جب زندگی اجاڑنے پر آتا ہے تو نمرود کے ہاتھ میں حکومت کی طاقت دے کر ایک لنگڑا مچھر ناک کے راستے سے گھسا کر اور اس کی زندگی اجاڑ دیتا ہے زندگی اجاڑنے پر آئے تو لنگڑے مچھر کو ذریعہ بنا کر زندگی اجاڑ دے اور جب زندگی بنانے پر آئے تو مکڑی کے جالے کو ذریعہ بنا کر زندگی بنا دے زندگیوں کا بنانا اللہ کے ہاتھ میں زندگیوں کا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں عزت اللہ کے ہاتھ میں شدت اللہ کے ہاتھ میں کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ناکامی اللہ کے ہاتھ میں اطمینان اللہ کے ہاتھ میں پریشانی اللہ کے ہاتھ میں نعمتوں کا دینا اللہ کے ہاتھ میں اور پریشانیوں کا لانا اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور سارے سب کچھ میں کچھ نہیں جس آدمی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے لیکن اگر خدا اس کے ساتھ نہیں تو کچھ بھی نہیں اور جس آدمی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں لیکن اگر خدا اس کے ساتھ ہے تو سب کچھ ہے ارے سب کچھ کے ساتھ اگر خدا نہیں تو کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں کے ساتھ اگر خدا ہے تو سب کچھ ہے کرنے والی اللہ کی ہے وہ جو کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں جو کرتے ہیں وہ اپنے فیصلے سے کرتے ہیں دنیا کے اندر کی چیزوں کے وہ محتاج نہیں وہ ہمیں پالتے ہیں اور اپنی قدرت سے پالتے ہیں وہ ہمارے پالنے میں ہمارے کاروبار کے محتاج نہیں جو سمجھتا ہے میں کاروبار سے پل رہا ہوں وہ بالکل غلط سمجھ رہا ہے کاروبار سے پلنا تیرے کو دکھائی دے رہا حقیقت میں پالنے والے اللہ ہیں دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں میں دکھائی دے رہا دوا تجھے دکھائی دے رہی تندرستی ہتھیاروں میں دکھائی دے رہا غلبہ کاروبار میں دکھائی دے رہی پرورش دلوں میں دکھائی دے رہی حفاظت جہاں تجھے جو دکھائی دے رہا وہاں سے نہیں ہو رہا کرنے والی ساتھ اللہ کی ہے جو دکھائی نہیں دی اسپین میں میں نے یہ بات کی ایک دکھا تمہاری ساتھ ساری دنیا کے کروڑوں انسان کے تجربات اور آنکھوں دیکھنے کے خلاف بول رہا کتنی ضرورت سے کھلا کھلا کاروبار سے پرورش دکھائی دے اور تم اس کا انکار کر رہے کہ کاروبار سے پرورش نہیں اللہ پالتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا یہ اس نے کہا دکھائی تو دیتا ہے چیزوں میں اور حقیقت میں کرنے والا اللہ ہے اس یقین کو دل میں بٹھاؤ ان کا کیسے مگر دنیا میں بہت سی مثالیں ہیں چودہ رات کا چاند آسمان پر نیچے آئنا لگا دو تو آئینے میں چاند دکھائی دیتا ہے اب اگر کوئی کم سمجھ یوں کرے کہ اربہ ارب ڈالر خرچ کر کے امریکہ والے چاند پہ پہنچے اور میں نے پانچ روپے کے آئینے میں چاند کو بلا دیا میرے آئینے میں چاند تو میں نے کہا تم کیا کہو گے آئینے میں چاند دکھائی تو دے رہا ہے لیکن ہے نہیں کہو کہو گے گے نہیں آئینے میں چاند دکھائی تو دے رہا ہے لیکن ہے نہیں تو میں یہ کہوں گا کہ کاروبار کے اندر پرورش دکھائی تو دے رہی ہے لیکن ہے نہیں دباؤ میں تندرستی دکھائی تو دے رہی ہے لیکن ہے نہیں روپے پیسے سے کاموں کا بننا دکھائی تو دے رہا ہے لیکن ہے نہیں دنیا کے اندر کی بھیڑی ہوئی چیزیں ایسی ہیں جیسے آئینہ کچھ نہیں دکھائی دے رہا ہے کچھ بھی اور آگے چلو پانچ ہزار آئینے جنگل میں لگا دو تو پانچ ہزار چاند دکھائی دیں گے اور حقیقت میں چاند صرف ایک ہے دکھائی دیتے ہیں پانچ ہزار اسی طرح پرورش کے نقشے دنیا بھر کے اندر دکھائی تو دیتے ہیں کروڑوں ان کا نقشہ الگ ہے پرورش کا ان کی دکان ہے ان کی نوکری ہے ان کی کھیتی ہے ان کی جاگیر ہے پرورش کے نقشے خدا نے پھیلا دیے کروڑوں جس میں پرورش دکھائی دے رہی ہے لیکن پالنے والا ایک ہے الحمد للہ ربی اسی لیے نقشوں سے ہٹا ہٹا کر نماز میں بلا کر کہا جاتا ہے سبحان سبحان ربی ربی العظیم العلیٰ ربنا لگ الحمد الحمد للہ ربی العالمی طرف اس میں رب دیکھو پالنے والا اللہ ہے ان پر نقشوں سے نہیں پلتے یہ تو آئینے کے چاند ہیں پانچ ہزار چاند دکھائی دیتے اور حقیقت میں ایک ہے اس کے نقشے سارے مجموعے الگ الگ ہیں لیکن حقیقت میں پالنے والا ایک ہے اور ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرشا بات تو ٹھیک ہے چاند تو ایک ہے دکھائی دیتے ہیں آئینوں میں پانچ ہزار یہ چاند نہیں چاند تو ایک ہے یہ مول صاحب بھی تو بتاؤ کہ اس آئینے میں جو دکھائی دیتا وہ بھی بوگس تو نہیں دکھائی تو دے ہی رہا ہے کچھ نہ کچھ وہ کیا ہے کاروبار میں پرورش دکھائی تو دے رہی ہے وہ کیا ہے دوا کھائی تندرستی ملتی ہے دکھائی تو دے آخر وہ کیا ہے بتا دوں آئینے میں جو دکھائی دیتا ہے وہ اصل نہیں اصل تو ہے چاند اس کا عکس پڑ رہا ہے آئینے میں وہ دکھائی دے رہا اگر اس آئینے کو چاند کے سامنے سے ہٹا دو اور بتی کے سامنے کر دو تو اس میں بتی دکھائی دے گی آئینے کو اگر مچھو کے سامنے کر دو تو مچھو دکھائی دے گا انگور کے سامنے کر دو تو انگور دکھائی دے گا آئینے میں دے خود کچھ نہیں تو اسی طریقے سے دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں میں بذات خود کچھ نہیں وہ تو اللہ عرش ڈالتے ہیں اگر دوا میں تندرستی کا عرش خدا نے ڈالا تو تندرستی ملی اور اسی میں اگر خدا نے موت کا عکس ڈالا تو اسی دوا میں کے آدمی مرتا ہے ہاسپٹل میں ایک آدمی دوا پی کے تندرست بن کے نکلا دوسرا دوا پی کے مر کے اس کی لاش نکلی دوا دونوں نے دی کرنے والی ذات اللہ کی ہے دکھائی دیا دوا میں ہم کاروبار سے نہیں پلتے ہم کو اللہ پالتا ہے اور اپنی قدرت سے پالتا ہے یہ یقین دل میں بیٹھے گا تو اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی تو ہمارے اعمال اچھے ہوتے چلے جائیں گے پھر آمدنی کم ہو جائے یا زیادہ اس کی ہم پرواہ نہیں کریں گے ہم تو اللہ کی بات مانیں گے اگر اللہ کہے گا کاروبار کرو تو کریں گے اور اللہ کہے نماز کا وقت ہو گیا چھوڑ دو چھوڑ دیں گے اللہ کہے گا تبوک میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا وقت آ گیا تو کاروبار کے سیزن کو قربان کرو تو کر دیا صاحب نے کہ ہم کاروبار سے نکلتے ہم کو تو اللہ پالتا ہے جیسی کہے گا ویسی ہم کریں گے کاروبار میں بھی لگیں گے تو اللہ کے کہنے کے مطابق لگیں گے وہ حرام کہے گا اس سے بچیں گے جو حلال کہے گا اسے کریں گے حرام سے بچنے میں آمدنی کم ہو جائے ہو جائے ہم پرواہ نہیں کریں گے اس لیے کہ کم آمدنی میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہمیں پال سکتا ہے اور اس کے حکم کو توڑ کر آمدنی زیادہ ہو گئی تو خدا اپنی قدرت سے زیادہ آمدنی آمدنی میں زندگی گزار سکتا ہے ظاہری اسباب میں لگنا یہ بھی اصل نہیں چھوڑنا یہ بھی اصل نہیں اصل تو حکومت ہم کو اللہ پالتا ہے ماں کے پیٹ میں کاروبار کے بغیر اللہ نے پالا جنت میں لے جا کر کاروبار کے بغیر اللہ پالے گا اس دنیا کے اندر بڑے بڑے ہاتھیوں کو اور مچھلی جو پہاڑ سے بڑی ہوتی ہے اس کو اللہ پالتا ہے بغیر کاروبار کے تو وہ اللہ اس انسان کے ایک بات اس کا پیٹ بھرنے کے لیے کیا اتنا اپاہج اور محتاج ہو گیا کہ وہ کاروبار کے بغیر نہیں پال سکتا اس انسان جو خدا کس طرح سے پالتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا مولوی صاحب کاروبار کرنا یہ غلط تو نہیں میں بھی کہوں گا غلط نہیں داؤد داؤد علیہ السلام نے لوہار کا کام کیا نو علیہ السلام نے سسار اور بڑھئی کا کام کیا آدم علیہ السلام نے کسانوں کا کام کیا صحابہ نے تجارت اور کھیتی کی قرآن نے احل اللہ البیا بتایا حدیث نے تاجر صدق العمین مان نبین و صدیقین و شہدا یہ بتایا قرآن حدیث کا کاروبار ہے کتاب البیو فقہ کی پوری بھری ہوئی ہے کاروبار کرنا غلط نہیں سوال یہ پیدا ہوگا آپ کے دل میں کہ مرضا دیش مشرق کو اللہ نے بغیر کاروبار کے پال دیا قدرت والا ہے اتنا بڑا آسمان زمین بنانے والا جس میں کسی کا کوئی سہارا خدا نے نہیں لیا مانی صاحب ذرا یہ تو بتا دو ہم کو کاروبار میں اللہ پاک نے کیوں لگایا فرشتہ مقرر کر دے گا جو روٹی کپڑا دے جاتا لڑکی جوان ہو جاتی زیور دے جاتا تو ہم تبلیغ ہی تبلیغ کرتے لیکن تبلیغ نہ کرتے بلکہ فتنا فساد مچا دی فرصت ملتی فتنا فساد کی بلو وسط اللہ رشتہ احباد ہی بغاؤ فتنا اگر اللہ یوں روزی دے دیتا زیادہ تو بغاوت کرتے سرکشی کرتے میں بھی شروع میں سمجھتا تھا کہ تبلیغ کرتے یہ قرآن کی آیت دیکھی تو بتا چلا تبلیغ ہوگی کوئی نہیں کرتا سارے فرصت ابھی ہوتے اور فرصت میں پتہ نہیں کیا کیا دن کھلاتے اور کیا کیا گڑبڑیشن کرتے اس لیے اللہ نے بندے میں لگائے رکھا تاکہ گڑبڑ کرنے سے بچی لیکن یہ بات طے ہے کہ کاروبار کا کرنا غلط نہیں لیکن یہ یقین کرنا کہ میں کاروبار سے پلتا ہوں یہ غلط ہے کاروبار میں جو خدا نے انسان کو لگایا وہ پلنے کے لیے نہیں لگایا بلکہ امتحان دینے کے لیے لگایا کہ جو آدمی کاروبار سے پرورش جانے کا تو حکم خدا کا توڑے گا اور جو آدمی خدا کو پالنے والا مانے گا تو وہ کاروباری حکم خدا کا نہیں توڑے گا اس امتحان کے لیے خدا نے کاروبار سامنے ڈالا اور پھر احکامات دیے ان احکامات کا کاروبار سے مقابلہ بڑھے گا ان احکامات کا خواہشات سے مقابلہ بڑھے گا اس مقابلے میں جس نے حکم پورا کیا اور اپنی طبیعت کو دبایا وہ تو فرشتوں سے آگے بڑھ گیا اور جو اپنی طبیعت پر چلا حکم کو توڑا وہ جانور سے نیچے اتر گیا اس امتحان کے لیے خدا نے یہ چیزیں بنائی ان چیزوں سے ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں ہم کاروبار سے تو کیا پلتے اللہ تعالیٰ ہمارے پالنے میں کاروبار کا تو کیا محتاج ہوتا اللہ تعالیٰ پالنے میں زمین آسمان چاند سورج کا بھی محتاج ہے اللہ کو نہ زمین کی ضرورت نہ آسمان نہ چاند کی ضرورت نہ سورج کی ہمارے پالنے میں وہ تو کے ارادے اور قدرت سے پالتا ہے زمین آسمان کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں زمین آسمان کا خدا محتاج نہیں کاروبار کا جو کیا محتاج ہوتا ہے زمین آسمان کا بھی محتاج نہیں وہ تو اپنی قدرت سے پالتا ہے زمین آسمان کا بھی محتاج نہیں یہ بات الگ ہے کہ اللہ زمین آسمان کو استعمال کر لے ہمارے پالنے میں یہ بات الگ ہے لیکن وہ محتاج نہیں وہ اگر پالنے پر آیا تو بغیر زمین آسمان اور سورج چاند کے بھی پالا بنی اسرائیل کے لیے جو من سلوا اترا بھنی ہوئی بٹیرے اور حلوہ آسمان جو اترا اس میں کوئی حل نہیں چلا اس میں سورج کی گرمی بھی پہنچی زمین آسمان کو استعمال نہیں کیا خدا نے اپنی قدرت سے من مسلم بنا دیا اپنی قدرت سے خدا انسان کو بنا رہا ہے منی کے دو پتروں کا وہ محتاج نہیں یہ بات الگ ہے کہ منی کے دو پتروں کو وہ استعمال کر لی یہ الگ چیز ہے لیکن وہ محتاج نہیں سارے علیہ السلام کا معجزہ پتھر کے اندر سے اونچنی کا نکلنا وہاں کوئی منی نہیں تھی اللہ نے نکال کے بتایا حضرت آدم علیہ السلام کو منی کے دو پتھروں کے بغیر خدا نے بنایا وہ منی کا محتاج نہیں انسان کے بنانے میں یہ بات الگ ہے کہ منی کو استعمال کر لے انسان کے بنانے میں بیج کو استعمال کر لے درخت کے بنانے میں استعمال کرنا الگ بات ہے لیکن وہ محتاج نہیں نہ زمین کا محتاج نہ آسمان کا محتاج نہ چاند کا محتاج نہ سورج کا محتاج اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں جو کام کرتا ہے وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے اور اپنی قدرت سے کرتا ہے ہمیں دکھائی دیتا میں نے باغیچہ لگایا اس سے میں پل رہا نہیں اللہ کے ارادے سے پال رہے باغیچہ آپ نے جو لگایا اللہ کا ارادہ نہیں تھا بارش کا ایک سیلا تھا سارا باغیچہ ختم ہو جائے گا اور اگر اللہ کا ارادہ ہے تو برابر باغیچہ بنے گا میاں بیوی ملے اللہ کا ارادہ ہے اولاد دینے کا ہمیں ڈھیر گیا اللہ کا ارادہ نہیں ہے چالیس سال ہو گئے نہ اولاد بھی ہو رہی کرنے والی ذات اللہ کی ہے استعمال کر دے کسی چیز کو یہ اس کا کرم اور اس کا احسان ہے ہمارے پالنے میں خدا کاروبار کا محتاج نہیں زمین آسمان چاند سورج کا محتاج نہیں اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہر کام اپنا ارادہ اور قدرت سے خدا کرتا ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے صاحب تو پھر زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بیکار بنا دیا اسے کوئی ضرورت نہیں زمین آسمان کی تو اللہ نے بلا ضرورت کا کام کیوں کیا زمین آسمان کو اللہ نے بیکار بنایا بیکار نہیں بنایا یاد رکھنا بیکار میں نہیں کہتا بہت سے بڑے لکھے کہتے مول صاحب قرآن کے خلاف قرآن کا گہرا رب بہ نا مارا رب رہا پیلا سبح سبحانہ کا عذاب نا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیکار بھی بنایا اللہ بیٹے کا بیکار بھی بنایا اور تمہاری تکلیف یہ ہے کہ زمین آسمان بیکار ہے بیکار میں بھی نہیں کہہ رہا میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کو ہمارے پالنے میں زمین آسمان کی ضرورت نہیں وہ زمین آسمان کا محتاج نہیں وہ تو اپنی قدرت سے اور اپنے ارادے سے پالتا ہے وہ زمین آسمان کو استعمال کرنے الگ بات ہے وہ زمین آسمان کے استعمال کیے بغیر بھی پال سکتا ہے وہ اپنی قدرت سے پالتا ہے ہم تو خدا کی شکتی خدا کا پاور خدا کی طاقت اور خدا کی قدرت کو بتا رہے کہ وہ کسی شکل کا نہیں وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے اور سوال یہ کہ پھر مڑیسا یہ زمین آسمان بنایا کیوں اس لیے نہیں بنایا کہ وہ اس کا محتاج ہے اس کے بنانے کی اور بہت سی وسطیں ہیں چند وقت جو میں بتا دوں ایک مستحق زمین آسمان کے بنانے کی یہ ہے یہ زمین آسمان چاند سورج جو ہے یہ خدا کی پہچان کے لیے خدا کی پہچان کے لیے ہمارے تعلیمی کے لیے نہیں یہ زمین آسمان چاند سورج یہ سلسلہ تربیت نہیں ہے بلکہ سلسلے معرفت قدرت ہے خدا کی قدرت کو پہچان لے اے انسان اتنا بڑا آسمان زمین چاند سورج دیکھ کر یہ خدا کی پہچان کے لیے بنایا خدا نے اس کو پرورش کے لیے نہیں بنایا کیونکہ پرورش تو خدا کے ارادے اور قدرت سے ہو رہی ہے یہ تو خدا کی پہچان کے لیے ہے تاکہ تو خدا کو پہچان دے تعارف پیدا ہو جائے کہ اتنا بڑا آسمان کا بنانے والا خدا زمین چار کا بنانے والا خدا یہ کتنا قدرت والا ہے کتنا طاقت والا ہے اتنے بڑے خدا کی بات مانوں گا بیڑا غرق ہوگا اس پہچان کے لیے زمین آسمان بنایا خدا محتاج ہو کر نہیں بنا رہا پہچان کے لیے بنایا میں ایک مثال دوں انسان جو ہے بڑا کم سمجھ ہے زمین آسمان میں بنایا تھا اللہ کی پہچان کے لیے لیکن یہ کم سمجھ انسان زمین آسمان سے ہی جڑ گیا ارے اللہ کے بندے ہے تو اللہ کی پہچان کے لیے تو اس سے کہاں جڑا ارے تجھے تو اللہ سے جڑنا میں اس طرح مثال دیتا ہوں ذرا دھیان سے سننا ایک بادشاہ ہے پبلک نے کر دی بغاوت بادشاہ نے کہا تم بغاوت میں بڑا طاقت والا ہوں میری طاقت کو تسلیم کروں پبلک نے نہیں مانا تو بادشاہ نے بتایا اچھا میں تو تمہیں دکھائی نہیں دیتا میں تو اپنے بنگلے میں ہوں تو میں اپنی طاقت دکھانے کے لیے چار پہلوان بھیجتا ہوں اس بادشاہ نے چار پہلوان بھیجے چار پہلوان موجود مجھے پبلک نے دیکھے وہ بڑے طاقتور پہلوان ہیں ان پہلوانوں کو دیکھ کر یہ پبلک بادشاہ کی طاقت کو تسلیم کرتی لیکن بجائے بادشاہ کی طاقت تسلیم کرنے کے اس پبلک نے ان پہلوانوں سے ہی جوڑ جما دیا پہلوانوں کی ٹانگیں دبانی شروع کی سر پہ تیل لگانا شروع کیا قورمہ متنجن کھلانا شروع کیا خوشامد شروع کر دی پہلوان صاحب مارنا مت ہم کو ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی ہم پر رحم کرنا پہلوان صاحب دیکھنا خیال رکھنا پہلوان ہی جڑ گئے اب بادشاہ آیا آیا غصہ غصہ بادشاہ کہ میں نے تو پہلوان بھیجے تھے اپنی پہچان کے لیے اور یہ کم سمے پہلوانوں سے ہی جڑ گئے تو بادشاہ نے دو پہلوان اور بھیجے اپنے خزانے میں سے جو ان چار سے بھی موٹے تھے ان دو پہلوانوں سے یہ کہا کہ ان چار کو بھی ختم کرو اور پبلک کو بھی ختم دو تب جا کے پبلک کو پتا چلا کہ وہ ہو ہمیں تو بادشاہ سے جڑنا چاہیے بالکل اسی طرح اللہ تعالی نے یہ سارے پہلوان پیدا کیے تاکہ آدمی اللہ کو پہچانے آسمان ایک پہلوان ہے زمین پہلوان سورج پہلوان چاند پہلوان منی کا قطرہ پہلوان بیج پہلوان یہ سارے پہلوان بتا دیے اللہ نے ان پہلوانوں کو دیکھو اور میروں کو پہچانو میری قدرت اور طاقت کو پہچانو کہ میں کتنا بڑا ہوں کتنی بڑی زمین آسمان کو میں نے کسی انسان کا سہارا لیے بغیر بنایا میرے کو پہچانو لیکن یہ انسان اتنا کم سمجھ نکلا کہ آسمان کی پوجا شروع کر دی زمین کی پوجا شروع کر دی چاند سورج کی پوجا شروع کر دی اور بتائیے کیا کیا اس سے جڑ گیا لیکن الحمدللہ دنیا میں ایسے انسان بھی ہیں جنہوں نے زمین آسمان کو دیکھا اور خدا کو پہچانا زمین آسمان کی پوجا پاٹ نہیں کی وہ مسلمان ہیں لیکن مسلمان میں یہ کمزوری آئی کہ اس نے اپنے کاروبار سے پرورش کو جانا یہاں آ کے یہ بھی گڑبڑ ہو گیا کاروبار سے ہم نہیں پلتے ہم تو خدا پالتا ہے اپنے قدرت کے ساتھ جب یہ یقین پیدا ہوگا تو خدا کی طاقت ساتھ ہوگی ہماری اور یہ یقین پیدا نہیں ہوگا تو خدا کی طاقت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی اسے یاد رہنا کاروبار سے پرورش کا یقین ہوا تو خدا کی طاقت ساتھ نہیں اور پرورش کا یقین خدا سے ہوا تو خدا کی طاقت ہمارے ساتھ ہوگی لیکن پھر بھی کاروبار کی پوجا پاٹ نہیں کرتا اللہ کی اللہ کی عبادت کرتا ہے دونوں قسمیں ہیں لیکن جس دن پوری دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے والا ایک بھی نہیں رہے گا اور اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی نہیں رہے گا اور سارے ان پہلوانوں سے جڑ جائیں گے زمین آسمان چاند سورج کے پہلوانوں سے سب جڑ جائیں گے اور اللہ سے جوڑ کسی کا نہیں رہے گا تو اس دن اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا پہلوان بھیجیں گے جس کا نام حضرت اسرافی علیہ السلام ہے اور وہ زور سے بھوک مار دے گا تو زمین آسمان چاند سورج کے پہلوان بھی ختم ہو جائیں گے اور یہ جتنے انسان یہ بھی سارے ختم ہو جائیں گے جاؤ جب میری ذات سے تم نہیں جڑتے تو جاؤ ختم ہو جاؤ قیامت قائم کر کے سب سے حساب لے گا ہماری جہاز میں ڈاکٹر صاحب میرے کو ملے وہ تھے تو ہندو بعد میں پتا چلا کہ بن گئے دہریا میرے سے کہنے لگے مودی صاحب کہ مسلمان ہندو عیسائی سب اللہ کو مانتے ہیں دیکھا کسی نے نہیں بغیر دیکھے اللہ کو کیسے مانے جو دکھائی نہیں دیتا تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جو دکھائی نہیں دیتا اسے نہیں مانو گے مجھے کیسے مانے میں نے کروڑوں چیزوں کو کروڑوں انسان بغیر دیکھے مانتے ہیں تو اچھا میں نے کہا ہوائی جہاز میں دکھا دوں گا دکھا دو میں نے کہا واہ جو چیز دکھائی دی تھی میں کیسے دکھا دوں تو تم تو کہہ رہے میں نے کہا بغیر دیکھے تم مانتے ہو اچھا تو بتا دو بتا دو میں نے کہا جو چیز بغیر دیکھے مانی جاتی ہے انداز نہیں مانی جاتی نشانی سے مانی جاتی ہے نشانی کو دیکھ کر چیز کو مانا بغیر دیکھے ان کا مسئلہ میں نے کہا مسئلہ جتنے ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں ان سب میں عقل ہے اور تم بھی مانتے ہو عقل ہے کسی ایک کی عقل تم نے دیکھی ان کا نہیں پھر کیسے مانی نشانی سے مانی کہ اس میں عقل ہے جب تو دھن کے کام کر رہا ورنہ کپڑے پھاڑتا گاڑیاں دیتا اس نشانی سے مانا جس میں عقل ہے عقل کو بغیر دیکھے مانا نشانی سے جو بات تھی میں نے کہا آگے چلو یہ سارے انسانوں میں جان ہے روح یہ روح تم نے دیکھی نہیں میں نے کہا بغیر دیکھے مانا کہاں مانا کیسے مانا نشانی سے مانا کہ بھائی اس کی آنکھ کان زبان ہاتھ پیر سب کام کر رہے ہیں تو روح ہے اگر روح نکل جاتی لاش پڑی ہوتی اس نشانی سے تم نے مانا مرسل یہ بات بھی ٹھیک ہے تو نشانی سے مانا بغیر روح کو دیکھے بغیر مانا نشانی کو دیکھ کر دو باتیں ہوگی روح اور عقل میں تیسری مثال لے لو جنگل بیا بان ایک مکان بنا ہوا آپ نے دیکھا بنانے والا نہیں دیکھا مکان کو دیکھ کر فوراً دماغ میں آئے گی بات اس کا کوئی بنانے والا ہے تو بنانے والے کو بغیر جیسے مانا کہ نہیں مانا مانا جیسا تو ہے کالا ہے ہے گورا لمبا ہے پستا ہے بس اتنا تو مان لیا ان کا نہیں تو بغیر جیسے کیسے مانا نشانی سے مانا یہ مکان نشانی ہے اس بات کی بھی کا کوئی بنانے والا ہے بنانے والے کے بغیر یہ نہیں بنتا مطلب یہ بھی سمجھ میں آ گئی میں نے چوتھی بات لے لو میں تم کو ڈاکٹر مانتا ہوں تمہاری ڈگری میں نے نہیں دیکھی کالج میں جاتے نہیں دیکھا بغیر دیکھے مانتا ہوں کیونکہ تمہارے اندر نشانی ہے بیمار آدمی کو دبا دے تو تندرستی اس نشانی سے مان لیا کہ تم ڈاکٹر ہو بغیر دیکھے ڈاکٹر مانا میں نے چار باتیں میں نے کہا پانچویں تو ایک بے پڑا آدمی بھی مانتا وہ کیا میں نے کہا جنگل بیا باندھنی اونٹ کی مینگنی دیکھی ایک دیہاتی نے اور اونٹ کے چلنے کے پیر کے نشانات دیکھے اونٹ نہیں دیکھا تو اونٹ کو بغیر دیکھے اس نے مان لیا کہ یہاں سے اونٹ چلا ارے تھی نے دیکھا نہیں کیسے معلوم کہ یہ مینگنی اور پیر کے نشان اس نشان سے مانا کہ اونٹ گیا تو میں نے کہا دیہاتی تو اونٹ کو مانتا ہے نشانی سے بغیر دیکھے تو ان پڑھے لکھوں کو کیا ہو گیا کہ اتنا بڑا آسمان اور زمین چاند اور سورج کیا یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اس نے اپنا کان پکڑ لیا چلتے ہوائی جہاز میں اور یوں کہا کہ بہت سے جوگیوں سادھوؤں سے پوچھا میرے وہ نہیں بتا سکے دنیا کے تم پہلے آدمی ہو کہ جس نے مجھے یہ بات بتائی اور آج سے میں خدا کو بغیر دیکھے مانتا ہوں میں نے ایک بات ہوئی اب آگے اور ڈگریاں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا جنت اور جہنم یہ ڈگریاں بھی ہیں آگے دلّی آئیے تو بتاؤں گا کیونکہ یہ چیزیں بھی آدمی نہیں مانتا آدمی کی طبیعت دیتی ہے جو بے فکری ہے قدر کا خیال نہیں آتا کیونکہ قدر کے معنی خیالی چیز سمجھ رہے حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ خیالی نہیں ہے وہ حقیقت ہے چاہے ہمیں دکھائی دے گا یا نہ دے ریل کی پٹڑی یہ دکھائی دیتی ہے لال بتی انجن روک دیا ابھی کلیئر ہے مطلب کلیئر کیسے لال بتی ہے تو ڈینجر وہ ڈینجر آگے جا کر ہے لال بتی نشانی ہے ٹیلی فون اور کے ذریعے جو خبریں آتی ہیں آدمی سے مانتا حضور اکرم صلی اللہ وسلم سر خبر ہزار دو ہزار پندرہ ہزار کی دنیا کی صرف بلکہ آسمانی خبر آتی ہے خبر کا بھیجنے والا اللہ خبر کے لانے والے جبرین اور جن پر خبر آ رہی وہ حضرت محمد صلی اللہ وسلم میری پکی بات ہے میرے کو دکھائی دے یا نہ دے جو خبر ہے وہ پکی ہے سائنس والوں کی خبر تو صرف تھیری ہے جو سو دو سو سال کے بعد بدل جاتی ہے اور نبی کی خبر حقیقت ہے جو پہلے دن سے صحیح ہوتی ہے اور کروڑوں سال کے بعد بھی وہ صحیح رہے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے وہ اللہ کی طرف سے کہتے ون نبی ماں بل صاحب تم بما وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى جو بات کرتے وہ اللہ کی وحی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے اور بات کا لانے والا وہی کا لانے والا حضرت جبریل وہ کتنا طاقت والا ہے علمہ شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى حضرت جبریل کی تفصیلات بتائیں دن میں تیسری مرتبہ اوپر کی خبریں لاتے تھے نیچے اور بتاتے تھے آسمان کا زمین سے کیا جوڑے بتاتے تھے زمین پر کچھ نہیں ہوتا جب تک آسمان کا فیصلہ نہ ہو جائے خدائی فیصلہ ہوتا ہے پھر جنگیں چھڑتی ہیں پھر اور فسادات آتے ہیں پھر خوشحالیاں اور بدحالیاں آتی ہیں پہلے آسمان کا فیصلہ ہوتا ہے پھر زمین پر مظاہرہ ہوتا ہے اور آسمان کا خدائی فیصلہ یہ موقوف ہے زمین پر بسنے والے انسانوں کے اعمال پر اگر ان کے اعمال اچھے ہوں گے تو خدائی فیصلے موافقت میں آئیں گے اور انسانوں کے اعمال خراب ہوں گے تو خدائی فیصلے مخالفت میں آئیں گے دنیا کی ساری پریشانیوں کے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان پر محنت کر کے اس انسان میں ایمان اور اعمال اور دین کو لایا کے فیصلے خوشحالیوں کے آئیں گے تو دنیا کے اندر امن و امان ہوگا اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی بن جائے اور اگر یہ انسان بگڑا رہا تو انسان سب سے زیادہ بھی قیمت ہے آج اس لیے کہ انسان نے پاخانے سے لے کر چاند تک کا ریسرچ کیا ڈاکٹر پاخانے کا ریسرچ کرتے ہیں اور سائنس والے چاند کا ریسرچ کرتے ہیں پاخانے سے لے کر چاند تک کا انسان نے ریسرچ کیا اگر نظر انداز کیا تو اس انسان نے اپنے آپ کو نظر انداز کیا یہ جانتا نہیں کہ میری آنکھ اور کان زبان اور ہاتھ اور پیر کا وہ استعمال جو اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور رسول کریم وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو وہ جنت میں کیسی نعمتیں دلوائے گا اور خدا کی طاقت کو کس طرح ہمارے ساتھ کروائے گا انسان نے اگر نظر انداز کیا تو اپنے آپ کو نظر انداز کیا ارے خدا نے تو اتنا قیمتی بنایا تھا کہ فرشتوں تک سے سجے کرا دیے لیکن یہ انسان ہر چیز پہ محنت کر رہا ہے سوائے اپنے تو چیزیں قیمتی بن گئی اور آج سب سے زیادہ بے قیمت اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ انسان ہے عہدے کا مسئلہ ہوگا تو انسان کو گولی ماری جائے گی دکان کا مسئلہ ہوگا تو انسان کو مارا جائے گا کھیتی کا مسئلہ ہوگا تو انسان کو مارا جائے گا ایک ایک جنگ میں لاکھوں لاکھوں مر جائیں جتنے ہیں وہ تو مرے اور آئندہ زیادہ نہ ہونے تین بچوں سے زیادہ نہ ہونے یہ انسان اتنا بے حیثیت بنا کہ دنیا میں زیادہ مت آ اور جو ہے وہ مرتے جائیں نہیں مرتے تو زبردستی مارو بڑوں کو چھوٹوں کو سب تو مار رہے اتنا بے قیمت یہ انسان بنا آج کھیتی عہدہ زمین کے ٹکڑے یہ تو قیمتی بن گئے اور انسان بے قیمت بنا کیونکہ اس نے اپنی قیمت کو گرایا کسی ملک میں یہ قانون نہیں کہ انار کے طرف ایسے لگاؤ جس میں صرف تین انار آنے کھیتی کے اندر ایسی کھیتی کرو گے جس میں صرف تین من کی ہوا آ لیکن انسان کے بارے میں یہ نہیں تین سے زیادہ نہیں اتنا بے قیمت یہ انسان بنا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو نظر انداز کر دیا اس نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا خدا کی طاقت کیسے ساتھ ہو اس طرف اس نے دھیان بھی نہیں دیا یہ وجہ ہے کہ انسان کے بے قیمت ہونے کی تو بہر کے زمین آسمان کا سارا کنیکشن حضرت جگری لاگے بتا دے کہ اگر دنیا میں زمین کی کثرت ہوگی تو آسمان سے موت کے فیصلے زیادہ ہوں گے دنیا میں ناپ توڑ کی کمی ہوگی آسمان سے تحت ساری کے فیصلے ہوں گے دنیا کے اندر فلاں خرابی ہوگی دنیا میں فلاں خوبی ہوگی تو آسمان سے خوشحالی کے فیصلے ہوں گے دنیا میں لوگ زکات کا دینا بند کریں گے تو اللہ بارش کا برسانہ بند کریں گے یہ ساری باتیں بتا دی زمین آسمان کا کنیکشن بتا دیا کون سا بٹن دبانے سے روشنی آتی ہے کون سا بٹن دبانے سے اندھیرا ہوتا ہے یہ انسان بٹن ہے آنکھ زبان ہاتھ پر یہ سارے بٹن ہیں کیسا استعمال خدا کی نعمتوں کو لاتا ہے کون سا استعمال خدا کی طرف سے پریشانیاں لاتا ہے حضرت اگر بتا دے رہے ایک مرتبہ یوں کہا کہ حضرت حضرت جبریل تو آتے رہے اے اللہ کے نبی آپ بھی تو ایک وقت اوپر تشریف لائیے ایک مرتبہ آپ بھی تو اوپر تشریف لائیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا قصہ ہوا چلو ہم بھی اوپر آ رہے مکہ مکرمہ سے چلے ساتھی حضرت جبریل تھے پہلا اسٹیشن جو ہوا تو وہ بیت المقدس پر ہوا مسجد اقسا میں سارے نبی انتظار کر رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی ہر نبی اپنے امتیوں کا امام ہے ہر نبی اپنے امتیوں کا امام ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کے امام ہیں نماز سب کو بڑھا کے ثابت کر دیا کہ سارے نبیوں کے طریقے منسوخ ہو گئے اب اگر کوئی طریقہ چلے گا دنیا کے اندر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا اسی طریقے کے اندر دنیا کامیاب ہو سکتی ہے حضرت موسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ منسوخ ہو چکا جب نبیوں تک کے طریقے کے اندر سے کامیابی کو خدا نے پھینک لیا اور حضور کے طریقے میں کامیابی رکھی تو یہ بتائیے جو خدا کے دشمن ہیں ان کے طریقے میں کامیابی کیسے آ سکتی اس کے بعد اوپر کی طرف جانا ہوا دوسرا اسٹیشن پہلا آسمان چاند پر نہیں روکے وہ لوکل گاڑیاں ہوتی ہیں جو چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر رکتی ہیں وہ لوکل گاڑی جو چاند پر اٹک گئی اور ابھی مریخ پہ پہنچنے کا خیال کر رہے اور چاند پر پہنچنے کے بعد زمین پر اتر کر اس نے جو تقریر کی تو یہ کی کہ ہم جب چاند پر پہنچے تو دنیا ہم کو گیند کے جیسی دکھائی دے رہی تھی چھوٹا سا بال گیند جو ہوتی ہے تو ابھی جو چاند پہ پہنچے نا دنیا گیند جیسی دکھائی دی ہمیں چاند پر نہیں جانا ہوا زمین پر بیٹھے بیٹھے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بات بتائی وہ اس سے آگے ہی بتا دی کہ پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تب یہ لوگ جب مریخ پر پہنچیں گے تو ان شاء اللہ یہ زمین دکھائی نہیں دے گی تو پھر یوں کہیں گے کہ مچھر کے پر کے برابر نہیں اتنی جھک مار کے یہ گیم تک پہنچے ابھی مچھر کے پر تک نہیں پہنچے اور جھک مارے گے تب پہنچیں گے اور ہم اشارہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے پنکھے کی ہوا کے اندر ہم وہاں پہنچ گئے جہاں تک دنیا کے سائنس والے نہیں پہنچے پہچانو اپنے نبی کو آسمانوں پر تشریف لے گئے سارے فرشتوں کو دیکھا نبیوں سے خصوصی ملاقات فرمائی جنت کو دیکھا جہنم کو دیکھا ایک دم اوپر تشریف لے گئے یہاں تک تشریف لے گئے کہ حضرت جبریل جو تھے نا انہوں نے کہا یہاں تک تو میں تمہارا ساتھی اس کے آگے میں بھی نہیں جا سکتا اگر یکسر منہ برتر پرم اگر یکسر منہ برتر پرم کرو گے تجلی پرم بال کے برابر آگے چلا خدا کی تجلی میرے پروں کو جلا دے گی یہ حضرت جبریل کہہ رہے جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں جو اصلی ہوئے پر آ جائیں تو پیر ساتویں زمین پر اور سر ساتویں آسمان سے اوپر اور چھ سو پر پھیلا تو زمین آسمان کا خلا پور ہو جائے اتنا بڑا طاقت رکھنے والا فرشتہ لو علیہ سلام کی پانچ بستیوں کو اپنے پر کے ایک کنارے سے الٹ دیا تو پورے پر میں کتنی طاقت چھ سو پروں میں کتنی طاقت تو جسمانی طاقت کتنی بڑی تو اندر بھی روحانی طاقت کتنی بڑی اتنا زبردست فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار جہاں پر جا کر اس کی پرواز رنتی ہے اور اس کی اڑان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی پرواز اس سے آگے ہو گئی جہاں حضرت علیہ السلام کی جسمانی اور روحانی پرواز ختم ہو رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی پرواز سے آگے ہے اندازہ لگا لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی پرواز کہاں تک پہنچی ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں ہمیں دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہم اپنے نبی کا دامن پکڑیں گے ساری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں فیض محمد واہ ہے آئے جس کا جیت چاہے نہ آئے آپ دو میں جائے جس کا جیت چاہے فمن ومن ممن خدا کی طاقت کو سمجھانے تشریف لائے ساری دنیا کو ہم چیلنج کرتے ہیں خدا کی طاقت کو تسلیم کرو تو تمہارے بیڑے پار ہوں گے اور اگر خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے تو تمہارے بیڑے غرق ہوں گے خدا کی طاقت بنانے والے بھی طاقت ہے اور ایک بھی طاقت بنی ہوئی طاقت ہے اور بنی ہوئی طاقت مجبور ہے خدا کے سامنے ساری دنیا کی طاقتیں مکڑی کا جالا ہے خدا کی طاقت کے مقابلے میں اور ساری دنیا کا سرمایہ مچھر کا پر ہے خدا کے خزانوں کے مقابلے میں ارے خدا کے خزانے کا یقین تیرے دل میں آ جائے اور خدا کی طاقت کا یقین تیرے دل میں آ جائے تو تیرا کنیکشن خدا کی طاقت سے ہوگا تیرا کنیکشن خدا کے خزانوں سے ہوگا یہ سارے مکڑی کے جالے ہیں کوئی حیثیت نہیں ایٹم بم مکڑی کا جالا ہائیڈروجن بم مکڑی کا جالا نیوٹرل بم مکڑی کا جالا یہ سارے مکڑی کے جالے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں خدا کی طاقت کے مقابلے میں گھر جب ویران ہوتا ہے تو مکڑی جالا تنا کرتی ہے مگڑی نے جالا دن دیا کبوتری نے گھونسلہ لگا دیا گرے گھونسلے کے انڈے کے چھلکے گرے جالے پر مگڑی میں فخر آیا گر رہے میرے جالے پر چھلکوں پر چھلکے گر رہے میرے جالے پر میرا جالا تو ٹوٹا نہیں بڑا مضبوط جالا مکڑی فخر کر رہی جتنے کیڑے پھنستے گئے میرے جالے میں میں کھاتی چلی گئی اب مکڑی کبھی ادھر سے جا رہی ادھر کبھی ادھر سے آ رہی ادھر اب مکڑی نے جب جالا تانا تو مکڑوں نے بھی جالا تانا تو پورا گھر مکڑی مکڑوں کے جالوں سے بھر گیا ویران گھر اب مکڑی چلی وہاں ایک مکڑا جلا اس مکڑی اور مکڑی کی فلاں جگہ پر میٹنگ ہوئی ساتھ ایک گورا مکڑا چلا لال مکڑے سے ملا اور چار گھنٹے تک بات کرتا رہا اچھا فلاں جگہ پر اتنے مکڑے جمع ہو گئے کہ سارے مکڑی مکڑے کا کھیل ہے کچھ بالکل مکڑی کا جالا سب مکڑی کا جالا خدا کہہ رہا میں تھوڑی کہہ رہا مسل الزین مندونی لائی اولیا کا مسل کبوت اتحدت بہتا بنا اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کان یعلمون خدا کرا مکڑی کے جالے اب یہ مکڑی کے جالے ٹوٹیں گے کب جب گھر کو آباد کرنے والا آ جائے گھر کو آباد کرنا ہونا تو پہلے مکڑی کے جالے صاف ہوتے ہیں دے دی لگتی ایک جھاڑو دیا یوں گرا دیا مکڑی بھی ختم جالا بھی ختم دیر بھی لگتی تو پوری دنیا دعوت دین سے بحران مذاکرے آخرت سے بحران سے ایمانیہ سے بحران تعلیم کے حلقوں سے بحران خدا کی عبادت سے بحران قرآن سے بحران جب ساری دنیا ہو گئی تو مکڑی اور مگروں نے جالے دن دیے جب پوری دنیا میں دعوت کا میدان بناؤ گے اور اللہ اس دنیا کو عبادات الہیہ اور دعوت الہیہ سے آباد کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلا کام خدا کا یہ ہوگا کہ ان جالوں کو صاف کریں گے فرعون کے ملک کا جالا قارون کا مال کا جالا حامان کی وزارت کا جالا یہ چلتے رہے جب تک بنی اسرائیل کی ایمان میں طاقت نہیں آئی یہ بنی اسرائیل اولاد نبیوں کی اولاد ہونے کے باوجود جب خراب کام کرتے رہے یہ جالے برابر چلتے رہے لیکن جب حضرت علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں دعوت دی اور دعوت دیتے دیتے بنی اسرائیل کے دل میں خدا کی ذات کا یقین ایسا آ گیا کہ غیر کا یقین دل سے نکل گیا تو خدا کی طاقت ان کے ساتھ ہوئی جب خدا کی طاقت حضرت علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی تو اللہ کے عذاب کے ایک جھاڑو نے فروغ کا ملک کا جال صاف کیا اور اللہ کے عذاب کے دوسرے جھاڑو نے قانون کا مال کا جالا صاف کیا اور اللہ کے عذاب کے تیسرے جھاڑو نے سامان کا وزارت کا جالا صاف کیا جب خدا کے دین کی دعوت دنیا میں چلے گی اور خدا کی ذات کا یقین دنوں میں آئے گا تو ان سارے جالوں کو اللہ اپنے آزاد کے جھاڑو سے صاف کر دیں گے اور دنیا کے اندر امن و امان ہوگا خدا کی طاقت کو تسلیم کرو ہم اس انگلینڈ میں بیٹھ کر ساری دنیا کو للکار رہے ہیں برف بکا پکا پھر اللہ اکبر سارے نبیوں نے جو بات بتائی نبیوں کا دروازہ آنا بند ہوا اب رسول کریم سرسوں کی طرف سے ہم ساری دنیا کو للکار رہے ہیں جیسے صحابہ نے کیسر اور کسرا کو للکارا اور جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کی طاقتوں کو للکارا ہم آج کے زمانے کی ساری طاقتوں کو للکار رہے ہیں یا تو خدا کی طاقت کو تسلیم کرو اگر خدا کی طاقت کو تسلیم کرو گے تو تمہارے بیڑے پار ہوں گے اور اگر خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے تو تمہارے بیڑے غلط ہوں گے یہ ہم ساری دنیا کو دعوت دیتے ہیں تم کہو گے کہ یہ مولوی اسی پر بیٹھ کر کتنی زبردست بات کر رہا ہے یہ بات ہم اپنی طاقت نہیں بتا رہے ہماری کوئی طاقت نہیں ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر ہماری موت کا وقت آ گیا تو پستول کی ایک گولی سے ہم مر سکتے ہیں ایک گھوسا ہمیں کوئی مار دے اگر مرنے کے وقت آ جائے تو ایک گھوسے سے مر سکتے ہیں ہم اپنی طاقت نہیں بتا رہے ہم جس اللہ کے ماننے والے ہیں وہ اللہ اتنا طاقت والا ہے جس کی طاقت ہم پوری دنیا سے تسلیم کرانے کے لیے آئے ہیں جس طرح کندھوں پر اٹھاؤ گاڑے پسینے کی کمائیاں اپنی جیبوں پر ڈالو اور کفن اپنے سروں پر نہ اور پوری دنیا کے اندر پھیل جاؤ یا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پوری دنیا میں چلے اور یہ ہماری خبر جاتی کسی ملک میں بنی موت کا ڈر دلوں سے نکالو ان ملکوں کے اندر اگر یہاں کی و زینت اور یہاں کی دلوں کی کھینچنے والی چیزوں پر جو لوگ رات چبکاتے ہیں ان رات ٹپکانے والوں سے خدا دین کا کام نہیں لیتا خدا دین کا کام ان ہستیوں سے لیتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں اجڑتا دیکھ کر جو آنسو چپکانے والے ہوتے ہیں خدا آنسو ٹپکانے والوں سے دین کا کام لیتا ہے خدا رنگ چپکانے والوں سے دین کا کام نہیں لیتا اس ملک میں اگر صرف پیٹ بھرنے کے لیے کوئی آیا ہے اس ملک میں اگر یہاں کی مادی چیزوں سے متاثر ہونے کے لیے آیا ہے وہ چاہے جو کچھ کر لے خدا اس سے دین کا کام نہیں لیں گے خدا دین کا کام لیتے ہیں قربانی دینے والوں سے اور آنسو سپٹانے والوں سے نے آنسو چپتا ہے اور خدا نے دین کا کام دیا تو یہ مت سمجھنا کہ حضور اکرم سزم قدر مبارک میں تشریف لے گئے اب خدا کا دین کیسے پھیلے گا ہمیں وہ طریقہ بتا گئے اگر اس طریقے پر ہم آ گئے تو اللہ کا دین قیامت تک دنیا میں پھیل سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ خدا کی طاقت تو اپنے ساتھ کیا جائے بس اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہو جائے تو باہر گئے ایک منزل پر جا کر حضرت جبریل گئے مدنا فتدلہ فکانا قابا قوسین او ادنا ارے اتنے قریب ہوئے اتنے قریب ہوئے جیسے دو کمان عربی محاورہ دو خاندانوں کے دو چودھری کمان لے کر یوں آتے ہیں اور آ کر یوں ملاتے ہیں تاک سے تاک دونوں میں قرب ہو گیا دوستی ہو گئی عربی محاورہ اللہ نے کہا اتنا قریب ہوا اتنا قریب ہوا کہ کمان کی دو تانتے ملنے سے جتنا قرب ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا شریف الاقلام کو حضور نے سنا لوہے محفوظ پر جو قلم چلتا ہے اس کے چلنے کی آواز کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ارے پہچانو ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں جہاں کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچا وہاں ہمارے نبی پہنچے اور اتنے قریب ہوئے بہت قریب ہوئے او ادنا جو راز اور نیاز کی باتیں ہوئی ہیں وہاں پر اللہ کے نبی میں اور اللہ کی ذات میں جو باتیں ہوئی فاؤ جس بات کو میرے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو دل نے جھوٹا نہیں بتایا یہ مت سمجھنا کے خواب دیکھا تھا یہ مت سمجھنا کہ خالی روحانی معراج ہوئی تھی ارے جسمانی معراج تھی اور جاگنے کی حالت میں تھی ماں کا جب آ رہا اب تمہارو نہیں بو جھگڑے نکالتے ہو میرے نبی کے دیکھنے پر جو میرا نبی دیکھتا ہے اس پر تم جھگڑے کرتے ہو کہ صاحب ہمیں عذاب قبر تو دکھائی نہیں دیتا اور صاحب ہمیں سواب قبر بھی دکھائی نہیں دیتا اور ہمیں تو وہاں پر نہ جنت دکھائی دے نہ جہنم اللہ کے بندے اس میں جھگڑا نکالتا ہے میرے نبی کی بات پر تجھے عذاب قبر دکھائی نہیں دیتا اس لیے تو نہیں مانتا انسان جب غذا کھاتا ہے اور پیٹ کے اندر جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے اندر شکر بنی نمک بنا لوہا بنا چونا بنا میں ڈاکٹروں سے پوچھتا ہوں کہ دو تولا چونا دو تولا نمک دو تولا شکر ایک سریا لوہے کا انسان کے بدن سے نکال کے ہمیں دکھا دو کوئی نہیں دکھا سکتا پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ چونا لوہا شکر نمک دو قسم پر ایک وہ انسان کے اندر ہے ایک وہ انسان کے باہر ہے انسان کے باہر کی شکر پہ دکھائی جائے گی اندر بھی نہیں دکھا سکتے اسی طریقے سے سانپ آگ اور باغیچہ یہ بھی دو قسم کی ایک تو وہ جو مرنے سے پہلے عالم دنیا میں اور دوسری وہ کہ جو مرنے کے بعد عالم ورزخ میں مرنے سے پہلے والی آگ باغیچہ اور سانپ دکھا سکتے ہیں مرنے کے بعد والی نہیں دکھا سکتے ہمیں تو اعتماد کرنا ہوگا اللہ کے نبی کی بات جتنے مر گئے بغیر ایمان کے وہ اس وقت پریشان ہیں اور آنا جا رہے ہیں دنیا میں دوبارہ عمل کرے لیکن پچائی ہو رہی ہے اور چیزیں مار رہے ہیں اور ایسے لگ رہے ہیں چیزیں مار رہے ہیں وہ چیزیں ہمیں سنائی نہیں دیتی اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا اور اچھا ہوا ہمیں سنائی نہیں دیتی اگر ہم سن لیتے بیویوں سے مل نہیں سکتی اور کپڑے پھاڑ کے جنگل میں پاگل بن کے چلے گئے اس لیے اللہ نے قبر ہمیں نہیں سننے دیا رسول کریم صلی اللہ وسلم فرماتے میں دعا مانگو تو سن سکتے لیکن تم اسی کام سے نہیں رہو گی یہ خیال کر رہے کہ مر گئے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے ریزا ریزا ہو گئے ارے کیوں نہیں زندہ ہوگا سات بائی تین فٹ کی قبر میں تیرے ذرات کو جوڑ کے خدا تجھے زندہ کرے گا اس وقت تیرے بدن کو دیکھ لے سوا پانچ فٹ کا ہے ماں کے پیٹ سے ایک بارش کا تھا ماں کے پیٹ میں تین انگل کا تھا چار انگل کا اس کے پہلے منی کے دو پتھروں میں تھا اور اس کے پہلے اور خوراک میں تھا یہ انسان اور اور خوراک سے پہلے سورج کی کرنوں میں تھا ہماری لہروں میں تھا بارش کے پتھروں میں تھا چاند کی روشنی میں تاروں کی تاثیر میں زمین کے ذرات میں کھاد کی گندگی میں یہ انسان بکھرا ہوا تھا کروڑوں میل چاند لاکھوں میل ارے کروڑوں میل کے ذرات کو خدا نے جوڑا نجا بنائی مرد عورت دکھائی منی بنائی دونوں ملے ہمر گہرا بچہ بنا جانداری کروڑوں میل کے ذرات میں جوڑ کر خدا نے ایک مرتبہ جان ڈالی تو قبر کے اندر تین بائی سات فٹ کے اندر تو تیرے ذرات بکھرے ہوئے کیا وہ خدا اس کو جوڑ کر قیامت کے دن جان نہیں ڈال سکتا جو کروڑوں میل سے جان ڈال چکا اس لیے ایک دن آئے گا حشر کا میدان ہوگا اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا ارے دین کا کام تو نے اللہ کے لیے کیا تھا یا دنیا کے لیے کیا تھا اگر دین کا کام دنیا کے لیے کیا یہ دین دین نہیں رہتا اسی لیے حضور اکرم سسن بچے کے پہاڑوں کو سونا نہیں بننے دیا سونا چاندی کاٹ کر لوگوں کو دے کر دین کا کام لیں گے تو لوگ دین کا کام سونے چاندی کے لیے کریں گے اللہ کے لیے نہیں کریں گے جب اللہ کے لیے نہیں کریں گے سونے چاندی کے لیے کریں گے تو دین میں سے دین پنا نکل جائے گا تو پھر یہ دین پیسہ کی طرح بھی طاقت کو زیر نہیں کر سکتا وہ دین زیر کر سکتا ہے جو دین اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جائے سونے چاندی کے لیے نہ کیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گوارا نہیں کیا اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت قریب ہو اوہا الاب دی ماں اوہا ماں کا جب الفاد مارا اب تم والا میرا ندی کے بیٹتا سے تم جھگڑے نکالتے ہو ہوا W W W dot Italy the reviver of